میرے کئی ساتھی امریکی بموں کا نشانہ بن کے شہید ہو گئے مجھے دکھ ہم روتے ہیں ہمیں جب ان کے خوبصورت چہرے یاد آتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہم پریشان ہیں لیکن ہمیں ان کی آخرت کے بارے میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے اس لیے کہ جو دجال کی آگ میں جلتا ہے ابھی آگ جسم کو چھوتی نہیں کہ جنت پہلے استقبال کرنے آ جاتی ہے یہ میرے نبی کی حدیث ہے اور یہ اس زمانے کا چھوٹا دجال ہے جو اپنے ماننے والوں کو اقتصادی ترقی کی جنت میں جا پھینکتا ہے جہاں ذلت ہی ذلت ہے سود ہی سود ہے جو اپنے نہ ماننے والوں پر ڈیزیکیٹر کی آگ پھینکتا ہے مگر یہ آگ جنت ہے ہم دکھی ہیں ہماری کئی بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں ہم دکھی ہیں ہمارے کئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں ہم دکھی ہیں عمارت اسلامیہ افغانستان کی وہ شان و شوکت جسے دیکھ کر ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو ہر آیت ہمارے زبانوں کے بوسے لیا کرتی تھی آج وہ عمارت اسلامی افغانستان صرف کندہار زابل اور چند اور علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے ہمیں دکھ ہے امریکہ نے افغانستان کے لوگوں سے ایک امن والی حکومت چھین کے ایک بد امنی والی حکومت وہاں دے دی ہے ہمیں اس چیز کا غم افسوس ہے کہ ہم افغانیوں کے قتل عام میں برابر کے شریک بنے بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہ کر سکے اس موقع پر ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ملا عمر جیسے ایک مشفق حاکم سے چھڑا کے افغان قوم کو درندوں کے حوالے کر دیا دوستم اور جنرل فہیم جیسے درندے جو عزتوں کے لٹے رہے جو جان کے دشمن ہیں جو مسلمان بچوں کو ذبح کرتے ہیں ہمیں دکھ ہے لیکن اللہ کی قسم ہم اتنے دکھی نہیں ہیں جتنا پریشان آج خود امریکہ ہے